اور زکریہ کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے